قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر گنبد بنانا ان پر ڈوم بنانا گنبد بنانا اس سلسلے میں مفتی احمد یار صاحب گجراتی لکھتے ہیں صاحب قبر کے اظہار عظمت کے لیے قبا وغیرہ بنانا شرعن جائز ہے صفحہ نمبر دو سو بیاسی خود مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں قبروں پر گنبد وغیرہ کی تعمیر اس لیے ضروری ہے تاکہ مزارات طیبہ عام قبور سے ممتاز رہیں اور عوام کی نظر میں حیبت و عظمت پیدا ہو اور مجاوروں کی آمدنی کا ذریعہ بنے تیسری بات یہی ہے پھر احکام شریعہ جن نمبر ایک صفحہ اکہتر اس پر بھی مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو صحیح بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے یہ غازبن پنڈی کی طرف کا کوئی قصہ ہے اور میرے ایک مقتدی نے مجھے سنایا اسی کے علاقے کا ہے وہاں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا انہی کا بڑا عطوان عبرا انا سعدت انا قبرا انا سبیل تو تھا انہی کا بڑا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر اور اس پر یہی گنبد شریف اور مزار شریف یہ چیز بنائی گئی اب جب میراث تقسیم ہوئی تو اس کے نقد پیسے اور نقد بزنس وہ ایک بھائی کو ملی اور یہ قبر میراث میں دوسرے بھائی کو ملی یہ خبر میراث میں دوسرے بھائی کو ملی اور غالباً گیارہ مہینے یا اتنا وقت اس نے بتلایا تھا گیارہ مہینے یا گیارہ سال اس طرح کچھ کہا تھا میں بھول رہا ہوں کہ اتنے وقت میں یہ اس بزنس مین بھائی سے بہت زیادہ مالدار ہو چکا خبر اچھا ایک اور جگہ تحریر کرتے ہیں کہ مزارات کے پاس اولیاء کرام کی روحیں حاضر ہوتی ہیں احکام شریعت جن نمبر ایک صفحہ نمبر اکہتر جواب اس کے برخلاف شریعت میں قبروں کو پختہ کرنا اور اس پر قبا وغیرہ بنانا سختی سے منع کیا گیا ہے مثلا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبر وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ یعنی قبروں کو پکا بنانا ان پر گنبد تعمیر بنانا اور ان پر مجاور بننا ترجمہ تو بیٹھنا کا اور میں مجاور کا کروں گا مسلم مسند احمد جن نمبر آٹھ صفحہ اٹھہتر اور سنن ترمیزی جن نمبر ایک صفحہ ایک سو پچیس سنن ابی داود اور محلہ ابن حزم جن نمبر پانچ صفحہ ایک سو تینتیس القبرہ امام بے کی جد نمبر چار صفحہ چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبور او یقعد علیہ علیہ مجمع الزوائد جن نمبر تین صفحہ اکسٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے اور ان پر بیٹھنے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبور و یجسس مسند احمد بترتیب الفتح الربانی صفحہ نمبر جن نمبر آٹھ صفحہ اٹھتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے اور قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے امام شافی رحم اللہ کا فتویٰ امام شافی رحم اللہ کتاب العم میں فرماتے ہیں ولا فإن ذلك يشبه والخيالة وليس الموت موزع واحد منهما کتاب الام جد نمبر دو صفحہ دو سو ستتر قبر پر نہ عمارت بنائی جائے اور نہ اس کو پختہ کیا جائے کیونکہ یہ تو زینت اور متقبرین کی عادت سے مشابہ ہے اور موت ان دونوں میں سے ایک بھی جگہ نہیں امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ المجموع شرح مہذب میں ہے قبروں پر عمارت تعمیر کرنا اور قبروں پر لکھنا ناجائز ہے اس میں امام مالک امام احمد داود ظاہری اور جمہور علماء سب کا اتفاق ہے المجموع شرح المہذب جن نمبر پانچ صفحہ دو سو اٹھانوے امام ابو حنیف رحم اللہ کا فتویٰ امام محمد رحم اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا استاد نے یہ حدیث بیان کی ضرف ادن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبور و ترسی سے ہر کتاب الاثار صفحہ نمبر باون یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی صنعت پہنچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مربع یعنی چوکور بنانے اور قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور یہی بات احناف کی تمام فتح کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے مثلا علامہ ابن الجیم مصری رحم اللہ البحر الرائق میں تحریر فرماتے ہیں ولا یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر قبر وبن علی وب طبا علیہ البحر الرائق جن نمبر دو صفحہ دو سو نو قبروں کو پختہ بنانا نہیں قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے علامہ ابن عابدین رسم اللہ رد المختار میں فرماتے ہیں جو شامی کے نام سے مشہور ہے امن بنا علیہ فضم ارمن اختار جواز وان ابی حنیفت رسم اللہ یق ان یبنا علیہ بنا ان من بيت أو أو قبة ذلك لما روي عن عن جابر رضي الله الله الله عنه نهى رسول صلى عليه وسلم ترسيس القبور وأن وأن يكتب عليها يبنى صلی اللہ علیہ چھ سو ایک میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے قبر پر عمارت بنانے کو پسند کیا ہو اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت یہ ہے کہ قبر پر عمارت بنانا مکرو ہے خواہ مکان ہو یا گنبد یا اس جیسی کوئی عمارت کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور قبروں پر لکھنے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے فتح و عالمگیری میں ہے وضاع یوربا وضاء ویق رہون عادل قبور او یونام علی وجک رہو ایوبن قبور مسجد فتح و عالمگیری جن نمبر ایک صفحہ ایک سو چھیاسٹھ قبروں کو مربع بنانا اور پختہ بنانا اور قبروں پر تعمیر کرنا اور قبروں پر بیٹھنا اور قبروں پر سونا اور قبروں پر مسجد بنانا یہ سب ناجائز ہیں اس جیسی کوئی عمارت بنانا مکرو ہے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فتح و شامی میں فرماتے ہیں ام البنا علی فلم امبین جواز ہو یہ بھی پیچھے گزرا شامی صفحہ نمبر ایک سو ایک مزید تحقیق کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا حوالہ ملاحظہ فرمایا جائے عبارت کو توازن کے خوف سے حذف کر دیا گیا ہے فتح و سراجیہ صفحہ نمبر چوبیس فتح و قاضی خان جن نمبر ایک صفحہ بہانوے فتح القدیر شرح ہدایہ جن نمبر چار صفحہ چار سو بہتر مرقات شرف مشکات جن نمبر ایک صفحہ دو سو چھیالیس بداثنا جن نمبر ایک صفحہ تین سو بیس فتح دارالعلوم دیوبند جن نمبر ایک صفحہ بہانوے المفتی جن نمبر دو صفحہ تین سو ستاسی اچھا یہ ہو گیا قبروں پر عمارت اب یہاں پر ذہن میں اگر ایک اشکال ہو کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گنبد کیوں ہے تو کیا جواب ہے اس کا جی اصل جواب یہی ہے کہ جو آواز میں پڑ رہی تھی یہ عمارت پہلے سے بنی ہوئی تھی اور اسی عمارت کے اندر آپ کا انتقال ہوا ہے اسی عمارت کے اندر آپ کا انتقال ہوا ہے اور نبی کے بارے میں جیسے حضرت ابکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہو جائے اس کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے تو چونکہ آپ کا انتقال حجر عائشہ میں ہوا ہے اور حجر عائشہ میں پہلے سے عمارت موجود تھی تو اس عمارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اس سنت کے مطابق آپ کو دفن کیا گیا ہے یہ ہے اس کی جی ہاں پھر اس عمارت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے نفس عمارت پہلے سے موجود ہے اس عمارت کو گنبد کی صورت میں بنانا یا اس کو پکا بنانا حفاظت کے لیے تو وہ دوسری چیز ہے سمجھ میں یہ تو ہے پہلی وجہ دوسری وجہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور وہاں ایک شیخ کا درس چل رہا تھا وہاں چتریوں کے پاس ان سے یہی سوال کیا گیا کہ البنا اواد القبور تو اس شیخ نے یہ جواب دیا کہ عام طور پر بنا تو احادیث سے منع کی گئی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو بنا ہے یہ جو قبہ ہے تو حیدہ من خسہ اسی ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا جواب تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے تو اس میں دوسرے لوگ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں عمومی حکم تو یہی ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ پہلے سے عمارت کے اندر ہی انتقال ہو تو اور بات ہے لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ قبروں پر مزار وغیرہ بنانے سے ان کو پختہ بنانے سے ان پر گنبد وغیرہ بنانے سے منع کیا اور اگر بالفرض وہاں پہلے سے موجود ہوں تو ان کے بارے میں یہی تعویل کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شریعتوں میں اس کی اجازت ہو لیکن اس شریعت میں اس کو منع کیا گیا عام انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا مصنون ہے اکیلے کسی قبر میں کسی مکان وغیرہ میں تنہا دفن کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ مقروحات میں سے تو اس کی ابتدا ہی غلط ہے اگرچہ بعض بعض بزرگوں کو بھی سرا کرتا لیکن یہ ٹھیک نہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں ان کے بارے میں حدیث میں کہا گیا جاتا اشارے موجود تھے سراہتاً کہا گیا تھا ہے کزا زین الفن و حاق وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہیں تو ان کے بارے میں پہلے سکھایا گیا تھا